بچے کی جس کی تکلیم بھی ہے سلو کمار نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو پوری زندگی کو وہ حاوی ہے یہ نہیں کہ نماز تو ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کر باقی جیو ایسے تمہارا جیچا ہے اور کھاؤ ایسے اور کماؤ ایسے اور پہنو ایسے اور شکل شکل بناؤ ایسے اور گھر کی تقریبات اور شادیاں مناؤ ایسے جیسے تمہارا جیچا ہے چیزیں اسی اللہ شاہ بدلا اللہ علیہ کے یہاں تو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا یاد کر رہا کہ شاہ اللہ شاہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبدیت کے اظہار یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں عبدیت کے اظہار کی سب سے اونچی شکل نماز ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے مشاعر کے یہاں اور بزرگوں کے یہاں نماز کا اہتمام اور نمازوں میں سوچوں خوش اور نماز بہت سماج سواج کے مستحبات آداب سنند واضح اس سب کا اہتمام امام محمدیہ صاحب فلاح بھی کرتے تھے کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے گھر میں روشن دار وینٹیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ سارا دھواں کچرا سیالی سب اسی راستے سے نکل نکلتی ہے اور سورج کی صاف شفاف کرنیں جو اندر آتی ہیں تو جراثیم بھی مرتے ہیں اور روشنی بھی آتی ہے فرما کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں نماز ایسی ہے جیسے روشن دار ہے زندگی کی تمام زندگیوں کے نکلنے کا راستہ نماز اور کالوں کے کمان خود رکھو سربا کا رجنگ کی زندگی اس کے انویات اور اس کی روحانیت سے مانول ہونے منور ہونے کا سب سے اونچا راستہ نماز اسی لیے کہا گیا ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی کی زندگی ٹھیک ہوگی حیات جس نماز ٹھیک اس اس کی زندگی کے احساس تھی سر میں کہنا تھا کہ کہہ رہا نے یہ فرمایا جو کرنا ہے مدر مطلب، مطلب اپنی مثال اور میرے ساتھ جتنا دین ہدایت علم جو کچھ آیا اس سب کی مثال بارش کے پانی کی مثال تو بہت مختصر ہے لیکن اخیر تک کی رہبری رہائی کروایا زندگی کے جتنے شعبے اور انسانی جتنے طبقات ہیں وہ تاجر ہوں کاشتکار ہوں مالدار ہوں غریب ہوں جوان ہوں بوڑھے ہوں گھروں پردہ نشین خواتین سیدائیں ہوں کسی عورتوں پر ہوں اس تشکیل سے اور اس مثال سے کوئی سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کی اصل ذمہ داری ہے یا اصول بدھ ماحول سے لے کے وقت جو کچھ آپ کے پاس آئے اس کی پوری پوری تبدیل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ آج کہہ سکتے ہیں آگے کہاں کم آپ اگر آپ اگر تبدیل کا سے گھستا ہوں ہے غریب سے غریب اچھا چلانے والا محنت مزدوری کرنے والا وقت خاصہ کرے وزیر کروڑ پتی آیا پتی مرد عورتیں عالم پورا آپ مسجد کا امام مسجد کے مختلف عوام ہوا جتنے بھی طبقات کہ دنیا میں ایک انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو یہ مثال دے کر آپ کو پوری دنیا کو پیغام دے دیا یاد رکھنا جیسے تم پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو اور پانی تمہاری بنیادی ضرورت ہے میری شریعت اور میری والد سنتیں میرے والا علم تمہاری بنیادی ضرورت ہے لیے پانی کی خصوصیت بنا دی کہ پانی کے خواص کیا ہیں پانی کی کیا پاس ایک کو یہ کہتے تھے فرمایا کہ میری شریعت ہدایت اور علم اس کی غریب کو دیکھو اور پانی کی دوسری خاصیت یہ ہے جیسے درمیان ہم ماشاء اللہ صورت والے نے کہا کہ شوق وقت اچھی طرح چھک کے کھانا کھانے کے بعد بھی تو چیز پیئیں گے برننگ کیے گیڈا پتا ہے اور آج کل گرمیوں میں تو گول پیتے ہیں پانگرین پیتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں پھر اس میں اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے جس کو اس کے ساتھ ملا تو اس کا ٹیسٹ دو بارہ ہو جاتا ہے کہ جتنی چاہے آئس کریمیں کھا لو جتنے چاہے کام پی لو جتنی چاہے قسم کے شربت پی لو پیاس جو مجھے دی وہ تو سادے پانی ہی سے مجھے ملی تمہیں آئس کریم کھٹے کے پانی مان دو نہیں یعنی آئس کریم کے رہنے کھا لو یعنی پانی مثالوں میں ان کے سمندر ہیں اور پوری بشریت کی رہبری وہ تو باپا گھر یوسف صاحب ملانے کے کہ آدمی جو جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے لیکن ادھر پیٹ ہوتی ہے تو بڑھ بھی نظر نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دور میں جب سو فیصد امت کے دلوں کا رخ اور زندگیوں کا رخ تعلیمات رویہ کی طرف تھا تو حریف کو ہر لائن کے اپنے ہر مسئلے کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نظر آتا لیکن جب سے امت نے انہیں پیچ کر لی ہے تو نماز سے بھی کام بنتا ہے پڑھنا ورنہ دعائیں تو بہت کھلا مسئلے کے لیے دعا کھلا مسئلے کے لیے دعا کھلا مسئلے کے لیے دعا صبح سے شام تک دعا اور خود نماز آپ نے پڑھ کر دکھائی ہے فرمائے رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں سب درد ہے فرمائے کھڑا ہو نماز پر نماز بھی شفا ہے صاف صاف اپنے بیماروں کا علاج سرکتے سے کیا موقع موقع کی رہبری لیکن چونکہ امت نے پیج کر لی ہے تو جگر کا امت کا رخ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا رخ ہوگا یا پیٹ ہوگی یا رخ ہوگا یا پیٹ ہوگی اب عید تو کر لی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف تو رخ کدھر ہوگا رخریا غیر تعلیمات کی تعلیمات کے خلاف کی طرف رخ ہو گیا تب اسی راستے سے مسائل کا حل نظر آیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی شان بڑی بےد نیاس ہے اللہ کی ذات بہت بےدیاس ہے اسی لیے میں آتا ہے من جعل ہوں من واحدہ ہم آفرت جس نے سارے جو کچھ اس کی فکریں جتنے مسائل جتنا ہم جتنا بم سب سے یکسو ہو کر اپنی آخرت بنانے کا فکر اپنے میں پیدا کر لیا تو اس کے سارے حکم و حکم اللہ کافی ہو جائے آگے جو فرمایا کہ جو یہ نہیں کرتا ہے فلا اللہ شاہ پھر اللہ کو پرواہ جون سے چاہے جینے میں اور جو ان سے چاہے گھر میں جا کے ہلاک کہ جب سے جب تجھے مجھ سے کام بنتا نظر ہی نہیں آتا تو جہاں سے بنتا نظر آتا ہو وہاں سے لے جائے عجیب بات ہے ایک مطلب اکیلے کرنا دور اللہ دوں گا حرم شریف میں تشریف کرنا وقت کا خلیفہ آیا اور اس نے کہا حضرت جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں لیکن آپ فرما دیں کہ کیا ضرورت ہے تمہیں اس کے حساب سے خدمت کروں تو جواب میں فرمایا کہ اس کے گھر میں جس کے گھر میں میں بیٹھا ہوں اس کے گھر میں غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی اور یہ ہماری آپ کی سمجھ میں آیا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان نہیں آپ غریب ہیں درمیانی درجے کے ہیں بہت غریب ہیں جو بھی ہیں آپ کے گھر جو مہمان ہے تو آپ اس کی مہمان بازی جو کریں گے وہ اپنی اپنی حیثیت سے کریں گے وہ آپ کا مہمان آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کے بچے کو لگا لو یہ یاد اور اس میں سے ساتھ لیا تو آپ کی عزت افزائی ہوگی آپ پوچھے جائیں گے اگر میرے جیسا کوئی ہوگا کہ یہاں کیوں آیا تو وہیں پر تھا میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے گھر کی اچھی لگتی تھی تو وہی مرتا یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی میرے لشکر خان پر بیٹھ کر مجھے رسوا کر رہا ہے بھائی میرے گھر چٹنی روٹی ہے دیے کھاؤ دال روٹی ہے دیے کھاؤ یہ تو میری زندگی کی انتہا ہے میری زندگی اور رسوائی کی انتہا ہے کہ مہمان میرے گھر میں اب میرے لشکر خان پر بیٹھ کر پڑوس سے ہوگا یہ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ مسجد میں آنے والا ہر آدمی خدائی مہمان ہوتا ہے کون ہوتا اللہ کا مہمان کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بہت سے پہلے پہلا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی اس کے گھر میں غیر سے کہتے ہوئے شرم آتے خلیفہ انتظار کرتا رہا جب حضرت مسجد سے فارغ ہو کر حرم سے فارغ ہو کر باہر تشریف آئے تو پھر خدمت کو اور کہنے لگا کہ حضرت اب کچھ فرما دے فرمایا جب ایک سے کہہ دی تو اور سے کہتے ہوئے شرم آتی اس کے گھر میں غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے وہ یہ جب ایک سے کہتی تو اور سے کہتی ہو شرم آتی اسی کو بھی کہا کہ یہ ترکیب محکم دی ایک دروازہ پکڑ لو اور مضبوط پکڑ لو اور اس پر ہمارے حضرت مرام حمل اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے در پر آنا آ گیا اللہ کے در پر آنا آ گیا اللہ سے کہنا سیکھ لیا تو پھر تمام دروں سے اس طرح کی اور پرواہ ہو جاؤ کیا کسی کے در جانے کی ضرورت ہے کسی کی روشامت کرنے کی ضرورت ہے پھر پرما تھے کہ اگر اللہ کے در پر آنا نہ آیا اور اللہ سے کہنا نہ سیکھا پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے اور مسئلہ کہیں حل ہو گئی مسئلہ کہیں حل ہو گیا کبھی مصر ہوتی ہے چاند گرن کی سورج گرن کی جب نماز ہوتی ہے تو مدینے میں آغاز ہوتا ہے سلا نماز تیار ہے کبھی بجن پڑھ لی زہر کا وقت ہوا نہیں ہے اب دس بجے کون سی نماز تیار ہے کہ یہ آغاز ہوتا تھا کہ جو جہاں ہو باغ والا باغ میں گھر والا گھر میں دکان والا دکان میں جو جہاں ہو وہاں سے نکل کر یہاں آ جائے امت کے جڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے جڑنے کا عمان نماز یہ دو چیزیں بنیادی اچھا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی جہاں جاتا ہے کا سامان لاتا ہے آپ کا سنت کا بازار ہے شروع ہو جاتا ہے دو طرفہ دکانیں ہیں لیکن قسم قسم کی چیزوں کی ہے جوتے والے بھی ہیں کپڑے والے بھی ہیں چشمے والے بھی ہیں اور ماؤنٹن مین والے بھی اور پتا نہیں کتنی کتنی چیزیں اب ایک آدمی کپڑے کی دکان میں گیا تو وہاں سے چشمہ لے کے آیا ہے جوتا لے کے آیا ہے کے دکان سے تو تو کپڑا لے جو جاتا ہے ہے وہاں سامان لیتا امت جب مسجد مسجد میں کرتی تھی والی شریعت اور مسجد والی سنتیں اور مسجد والی امر کے رنگ میں رہی ہوئی زندگی لے کر جایا کرتی اسی لیے مدینہ منورہ کا ہر گھر مدینے پاک کی ہر گلی مدینے کا بازار وہ سارا مسجد نبی والی زندگی سے معمول اور ایسا معمول تھا کہ کوئی کٹر خدا رسول کا دشمن بھی اگر مدینے میں آتا تھا تو مدینے والوں کی زندگی بازار میں گیا تو دکانداروں کا لین دین کا معاملہ گاہک کو کیسے دل کرنا سے کیسے بات کرنا اس کو سودا کیسے دینا اس سے پیسے کیسے وصول کرنا وہ ساری چیزیں جب دیکھتے تھے تو خدا رسول کا دشمن جو کہتا تھا یا کاش یہ زندگی ہمیں میسر ہو جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس معاشرت معاملات اخلاق لوگوں کے ساتھ کے برتاوے اور اسی کے ساتھ ہر بات یاد کرنا ہر وقت آدمی کو دو سے واسطہ پڑتا ہے تیسرے سے نہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں کہیں بھی ہوتی دو سے واسطہ پڑتا ہے تیسرے سے نہیں یا خالد سے یا محمود سے آدمی کا اللہ سے بڑھتا ہے یا مخلوق میں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں بیوی بچے ہیں رشتے دار ہیں دوست احباب ہیں پڑوسی ہیں اور مختلف نوعیتوں کے لوگ انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے انہیں دو سے واسطہ پڑتا ہے اور یہ عجیب بات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمائی تھی کیونکہ مدینے میں دو خاندان تھے اور اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست سے پہلے ان میں تھوڑی لڑائیاں تھیں ایک سو بیس سال سے لڑائی چلی رہی اور کوئی سولوشن کوئی صلح صفائی کی بات نہیں حضور کی شدر گاؤں سے کہا کر کے اندر انہیں دعوت اور انہیں مسجد میں جوڑا مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں یہ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں یا یہ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں پہلی شرط کے جب آپ نے فضائے بیان کیے تو بھگا ہوا چلا رہا اور بھی آ میری سب نہ جائے اب کس شرط کو کہ دنیا کو محسوس شیشا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ تو ہر ایک کا شانہ بتا گندا بتا اس کے ذریعے جو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی آپ نے موقع کو فرمایا من اصلح ما بینه و بین اللہ اصلح اللہ ما بینه و بین خلقه او کما قال جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو صحیح کر لیا اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے ساتھ کے تعلقات کو صحیح کر دیں لیکن سب کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں میں اسی لیے ناج کیا کہ امت کے جمعے کی جگہ مسجد تھی اور امت کے جمعے کا عنوان نماز تھا جب مسجد تھی مسجد میں جو تھا وہی لے کر جایا کرتے مسجد میں کی تعلیم ہلتے تھے خدا رسول کی محبت تھی اللہ کا ذکر تھا قرآن کی تلاوت تھی حلال حرام کی تمیز اور اس کی تعلیم تھی پھر اشارہ ہمدردی کسی کے کام آنا کسی کے کسی کا ہاتھ بٹانا کسی مصیبت زدے کے کام آنا یہ ساری تعلیم مسجد نبی میں تھی چنانچہ عجیب بات کی اور جو وسلم نے فرمایا کہ انا و کافر یتیمی کا ہاتھ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے یا اتنا فاصلہ ہوگا یا ان کے بیچ میں جو ذرا سا ہے اتنا یہ جو ارشاد فرمایا تو پورے مدینے کا ماحول اگر کسی کا انتقال ہوتا اس کے بچے ویٹک ہوتے تو جس طرح یہ راشن کی دکانوں پر لائن لگتے ہیں کبھی مٹی کا تیل ملتا ہے کبھی چاول ملتے ہیں کبھی شکر تو جو راشن ملتا ہے چھوٹے بڑے لگتی مل جائے ہمارے ہمارے کہ مدینہ منورہ میں کسی کے پر اس کے بچے کی نیسے لگے کہ ان کی کفالت ہم اپنے ذمے میں لے کر قیامت میں حضور پاک وسلم کے ساتھ تھا لائن لگ جائے میں کر لوں میں کروں میں کروں ان کی حفاظت میں کروں اب یہ بتائیے کہ جس ماحول میں یتیم کی کفالت کے لیے یہ جذبہ کیا اس ماحول میں کسی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا ایک دو تین چار پانچ چھ سات گھروں سے چکر کھا کر پہلے گھر پر واپس آئے جس ماحول میں کسی کی مرغی کسی کی بکری اور زبردستی اس کو کاٹ کوٹ کے کھا جاتے ہوں ایسے ماحول میں بکری کی سیڑھی کا سات گھروں سے چکر کاٹ کر واپس آنا سمجھ میں آ سکتا ہے اس لیے اور جو چیز ماحول میں سمجھ میں آتی ہے وہ بغیر ماحول کے سمجھ میں نہیں آتی اور عجیب مثال دی ہے عجیب مثال دی ماحول میں مشکل سے مشکل چیز کا سمجھنا آسان ہے اور بغیر ماحول کے کہ آسان سے آسان چیز کا سمجھنا مشکل مثال دی علماء نے کہ نکاح ہے شادی ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے منگنی سے لے کر دیر رخصتی تک ساری میں رہ رہی ہے کتنی آسانی ہے کہیں پیغام آئے یا پیغام کو تم وہ چیزیں دیکھ لو دلداری دیکھ لو اخبار دیکھ لو اور ساتھ کے ساتھ فرمایا حسن و جمال کی بنیاد پر دولتوں کی بنیاد پر حسب نصب کی بنیاد پر ان بنیادوں پر کبھی شادی مت کرنا ورنہ یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان سب ساتھ بتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر نکاح جس کے در دس لڑکیاں اس کے لیے بھی آسان حضور کے طریقے لیکن بورا ہو رہا معاملہ دریا پر کہ اگر دو لڑکیاں ہیں تو ماں باپ کی نہیں بھول جاتی ہے یہ جوان ہوئی ہے اس کی شادی اس کے لیے رشتہ اس کے لیے جہیز اس کے لیے فرنیچر اس کے لیے نہیں اور وہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد جب گھر آتی ہے ابا سے تو کہہ نہیں سکتی ہم کی سانس بہت ستاتی بہت تانے دیتی باپ نے کیا اما میرے تن بدن کا خون گرم ہو جاتا آگ لگ جاتی کتنا تو تم نے دیا اتنا بھائیوں نے دیا لیکن وہ یوں بھی کہتے دو چیز دو ٹھیکرے لے کے کیا ہے تو سال ساری محل اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ مہاجیری انصار کے ذریعے مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ اور ماحول تیار کرایا تھا اور اس کا سو مسجد ہے چھوٹے بھی بڑے بھی بابا والے بھی تعلیم بھی جو روزانہ لاکھوں لاکھوں کا صدقہ کرتے تھے وہ بھی مسجد میں اور جو باغ میں کام کرنے جاتے ہیں دل ان کا مسجد سے اٹکا مال اپنے سب کا یہ سب کے جڑنے کی جگہ مسجد تو یہ اشارہ ایک دوسرے کے کام آنا یہ ساری چیزیں پڑوسی کا حق پہچاننا بڑوں کا احترام کرنا بچوں پر شفقت کرنا ماں باپ کا ادب کرنا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا حلال کی کمال حلال کا لکما کھانا یہ ساری چیزیں مسجد میں ہیں اور یہی جاتی تھی مدینے کے گھر گھر میں یہ دو بنیادیں امت کی بدل گئی امت کے جڑنے کی جگہ بدل گئی اور امت کے جڑنے کے عنوانات بدل گئے امت جڑا کرتی تھی مسجد میں اور امت جڑا کرتی تھی نماز کے عنوان پر یعنی رکن علاقے پر اس پر جڑا اب امت کے جڑنے کی جگہ مسجد کے علاوہ جہاں چاہے جوڑ لو پارکوں میں کلبوں میں فائیو اسٹار میں اور ناجو میں کہاں کہاں پارکوں میں کلبوں میں جڑنے کی جگہ بدل گئی اور جڑنے کے عنوان کہ سوائے نماز کے یعنی حکم الہی کے علاوہ جس عنوان پر چاہے بول مگنی ہے اور حد تو یہ ہے کہ ختنہ ختنہ کسی بڑے آدمی کے ہاں مدتوں کی تمنا کے بعد اگر بیٹا ہوا پوتا ہوا اور اس کا ختنہ ہے بچے کا ختنہ ہے یہ بھی جا رہی وہ بھی جا رہی اور ہے اور ہر سال کے یہاں مرنا ہوا اس کا خطرہ ہے اس کتاب میں اور یہ ہمارے حضرت لالنا کرتے تھے کہ آدمی جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے نا تو نہ کرنے کے کام مجبور ہو کر کرنے پڑتے ہیں کی جگہ جب نہیں جڑیں گے تو نہ جڑنے کی جگہوں پر مجبور کے پڑیں گے اب چوپالوں پر سڑکوں پر اور کہاں کہاں نہ جانے کہاں کہاں کہاں گے اور یہ طے ہے کہ جہاں جڑے تو وہاں پہ سامان لے کے جائیں گے بھائی ابا بھی اماں بھی بھائی بھی بہن بھی کماری بہن بھی شادی شدہ بھی اس کے بچے بھی سارے پارک میں ہیں تو پارک میں فرشتے اتر رہے ہیں جن کو لے کے گھر جائیں گے پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں پتا نہیں کیا ماحول ہے بچیاں سنتی ہی نہیں تو بیٹے بالکل ہی بے ہو رہے نہیں یعنی سامان تو سارا آزادی کا آپ نے لیا اسی لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم آدمی اپنے ٹائم ٹیبل میں اپنے نظام الاوقات میں روزانہ مجھے گھر کو کتنا وقت دینا ہے کاروبار کو کتنا دینا ہے رشتے داروں کو کتنا دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ مجھے مسجد کو کتنا وقت دینا ہے اب مسجد میں مسجد کو وقت دینے کے لیے کہ ہماری مسجدیں جیسے علمان لکھا ہے کہ ہمارے لیے نمونے تین ہیں ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہوں کا نمونہ سر کے بالوں کی گندگی سے لے کے پیروں کے ناخون تراشنے تک ہر آدمی اس کی کوشش کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہے آپ کی سنت نے کیا تھی آپ کے طریقے کیا تھی اب ہر ایک کی زندگی ایسی بن جائے تو محلے میں تو امام صاحب بھی ہیں مقتدی بھی ہیں ٹیکسی والا بھی ہے رکشے والا بھی ہے اور بہت بڑی فارم چلانے والا بھی ہے اور بہت ایک کارخانوں کا مالک بھی بھی ہے ہے اور اسی میں کوئی عہدے دار کہ ان سب کی زندگی حضور کے نمونے پر آ جائے کیونکہ اس کے لیے ہر ایک مسجد میں آنے لگے اور مسجد سے وہ سامان لے جائے تو حضور نے دیا زندگی نمونہ اور تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ کہ وہ نمونہ ہے کہ ہر مسجد اس نمونے پر آ جائے ہمارے مانوں اللہ شکشا عجیب مثال دیا کرتے کہ اگر ہماری مسجدوں میں وہ ساری تعلیم و تربیت ہو وہ سارے اعمال ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتے تھے تو ہماری مسجدیں پونس کی ہو چھوٹی سی ہو کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں ہو لیکن ان مسجد والوں کے ساتھ خدائی مددیں وہ آئیں گی جو مسجد نبوی والوں کے ساتھ مثال دیتے ریڈیو ریڈیو گھنٹے بیٹھے بیٹھے مدینہ پاک کی ترابی سننی مکہ گرما کی سننی ریاض کی خبریں سننی جدے کی سننی تو وہ اسٹیشن کے نمبر ہوتے ہیں کہ سوئی کا جو کانٹا ہے وہ اس نمبر پر بالکل صحیح لیے جا کر کوئی اسٹیشن مل گئے تو کیا بولے رن تو ایک میاں نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ آج ریڈیو پر ایک پروگرام آنے والا ہے کھانا پکانے کا میں تو جا رہا ہوں جاب پہ تم ذرا لکھ لیجیے بہت اچھا دو اسٹیشن مل گئے تو وہ کھانا پکانا کا پروگرام بھی آ رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز دن پھیلنے کا کھڑے ہونے کا جھکنے کا ٹانگوں اونچی کرنے کا یہ سب وہ پروگرام بھی آ رہا تھا وہ دونوں مل گیا اس نے لکھ لیا ہاں بیٹا کیا ہوا کہ جی لکھ لیا اس میں اس نے لکھا تھا انڈا پولیے دن پہنی الٹے لیٹ جائیے سانس لمبا کھینچیے انڈے کو خوب پھینکیے ارے خدا کی بندی ہے کیا کہہ رہی ہے انڈا انڈا توڑتی ہے اور تو نے توڑ لیا اب مجھے الٹا لیٹنے کو تو کہہ رہی ہے میری یعنی پروگرام بھی یہی آیا جب مسجدوں میں دونوں کام ہوتے ہیں نا تو پھر انڈا پھوڑو دند پھیلو پھر مسجد کی سوگاتیں گھروں میں نہیں جاتی اللہ کا ذکر گھروں میں نہیں جاتا قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں جاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معاشرے میں نہیں جاتی وہ مسجدیں مسجدوں کے باہر کی زندگی میں وہ زندگی نہیں آتی اس لیے کہتے ہیں مسجدیں شہری معنی میں مسجد نبوی کے نمونے پر یہ کانٹا بالکل اسی نمبر سے ملے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جماعتیں کیسے آتی لوگ کیسے آتے تھے عجیب بات ایک مرتبہ ایک شہزادے آئے کہ اپنے بارہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس سال تمہارے یہاں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے آرپ تھے کہ سالے روا کر استہارے بندو بارہ نے رہنا تو وہ گاؤں والے کہنے لگے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں لوگوں سے بات کرو ایسی کرو جو سمجھ میں آئے بھائی سیدھی شادی پوچھ لو بھائی تمہارے یہاں گاؤں میں بارش ہوئی بات تو یہ تھی اب تک ساد روا بارہ رحمت وہ کیا سمجھے ایسے ہی کہتے ہیں امت امت سے سے بات وہ کرو جو امت کی سمجھ میں آئے اور وہ قریب ہو خیر میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا بات رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ہاں وہ بڑے باپ کے بیٹے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قیام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں طے کیا عام صحابہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں کھانے پینے اور رہنے کا انتظام عام صحابہ سے ذرا ممتاز تھا یعنی خیر اتنے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹیاں اور یہ قسم تھوڑا سا ممتاز تھا کئی بڑے باپ کے بیٹے ہیں ذرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ یہ تو مہمان رسول خدا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جتنا بھی ہو سکے تو جلدی میں ننگے پیر ننگے پیر تشریف لائی سواری پر بٹھایا خود پیدل اور چلنے لگے ریت وہاں بہت سخت گرم آبلے پڑنے لگے تو حضرت معاملہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی واحد ان کا نام تھا واحد نے مجھے حضرت حزمباد کے رہنے والے ابن حجر بڑے باپ کے شاہزادوں کی حیثیت بھائی بھائی مجھے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لو سواری کو بھائی خفا ہو گیا یہ جرات تمہاری بدو گاؤں شہزادوں کے ساتھ بیٹھو گے ہماری انسلٹ ہو جائے گی کیا آج کل بہت جلدی ہو جاتی ہے لوگوں کی اچھا خیال آپ کی ریسرچ نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کو سواری پر میں ننگے پیر ہوں گے آپ کی جوتی ہی میں پہن لوں تاکہ میں جلنے سے اور آپ نے پڑھنے سے بچ جاؤں میں بہت بے باک ہوں شہزادوں کی جوتی غریبوں فقیروں کے پیروں میں اگر تمہیں چلنا ہی ہے تو میرے گھوڑے کی جو تھام ہو رہی ہے اس کا جو سایہ پڑ رہا ہے اس کی ٹھنڈک میں چلے چلو گھر پہنچ جاؤ جا رہے ہیں حضرت معامل ہی کے گھر انہیں کے گھر جا رہے حضرت معاملہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا مہمان ہمیں تعلیم دی گئی ہے مہمان کا احترام کرو تمہارا ایمان بنے گا تمہاری آسرت بنے گی لیکن زمانہ تو بدلتا بدلتا ہے اللہ کی شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک کے شام میں ہنس کے گورنر ہوئے تخت نشین تھے ایک دن خط لکھا وائل کو بھائی وائل ملاقات تو بہت دن ہو گئے جی چاہتا ہے کہ تک ملاقات ہو جائے بہت اچھا وہ حاضر ہوئے پھر یہاں دیکھا کہ دربار بھرا ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت شاہی وائل تو پسینے میں ڈوب گئے اب چپکے سے دبک کے پیچھے بیٹھ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لیا بھائی بھائی آ گیا ہو تھوڑے سے سر کے نہیں اور تھوڑے سے اور سر کے نہیں بھائی بھائی اور بلاتے رہے بلا کے لیے کہ یہاں آ جاؤ میرا برابر تخت اور حضرت لوگ کہتے ہیں کہ زمین پھٹے تو برف ہو جاؤں میں نے کیا کیا ہے اس لیے کہ آدمی کو اپنی کی ہوئی یاد بھی آتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرے اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دندے کا مارا تو سر اٹھا سکتا ہے اخلاق کا مارا کبھی سر نہیں اٹھا سکتا اخلاق سب سے آپ کی چیز ہے یہ ہمارے مشاعر اور بزرگان اللہ اور جو یہ ریاضتیں اور خانقاہیں اور بزرگوں کی صحبتیں اور یہ کہ ساری چیزوں کا خلاصہ رضائی ختم ہو کر ہماری اور شمائل کے اخلاق حمیلا جو اسلامی زندگی کا پل جس کو کہتے ہیں وہ اخلاق کے اس لیے قرآن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ان عظیم پیارے پیغمبر آپ بہت بلند با اخلاق حضرت مولانا رضی اللہ عنہ بٹھا لیا مجلس چل رہی تھی چپکے سے چپکی دی چپکی دی بھائی بھائی وہ آپ کے ہے واحرو فجر نے کہا کہ ہمیں شرمندہ نہیں کریں ہمیں شرمندہ نہیں کریں وہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھی جس میں بہت معمولی بات میں انسرٹ ہو جاتی تھی اب ہم نے آپ کو پہچانا اور آپ کو جس نے یہ زندگی دی ان کو ہم نے پہچانا ہمیں شرمندہ نہیں میں نے کہا کہ ہر ایک کو ایک لاکھ بھی نہیں ہاسک کا مرتبہ پہچاننا رحمتہ اللہ علیہ تو خاص طور پر تبدیل کے بارے میں فرما کرتے تھے کہ ہماری اس محنت کا بنیادی اصول مردم شناسی اور موقع شناسی لوگوں کو سمجھو لوگوں کو پہچانو اور پھر موقع دیکھو سب کو ایک لازمی اس لیے ہماری بعض مرتبہ بعض جماعتیں ایسی ایسی بھولیں کرتی ہے ایک دفعہ نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ بلائے نام سنا اور زبردست قسم کا دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف پڑھایا میں لیکن زندگی ہم نے بھی بڑی حضرت کے یہاں ہمارا داخلہ ہوا زندگی بہت زیادہ بڑا سا کمزور حال میں لڑ وہ اچھا اور حضرت کی بھی بہت پتا اور اچھا کرتا ہے اور بہت سادے کپڑے جا رہے تھے دار حدیث جمع گئی ہوئی انہیں دیکھ بڑے میاں السلام علیکم جمع حضرت میں لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر توازن بھی اتنی ہی ہوتی ہے اس کے اندر یاد رکھیں جس آدمی میں کبر ہوگا وہ اس کے اوچھے پن کی بات ہے یہ ہے نہیں جسے ہم نے کہہ خالی جنا بجے زیادہ خالی گڑا زیادہ بجتا ہے یہ جو وہ کیا بجاتے ہیں وہ یہ بنگی بنگی بجاتے ہیں تو وہ ہنڈیا لے کر بتائے تو وہ خالی ہوتا اندر سے تو اس کی آواز بہت آتی ہے تو جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں ان کی بہت جلد انسٹ ہو جاتی ہے بے عزت ہو جاتی ہے اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو بدتمیز منہ سنبھال کے بول کیا بڑے ماں بڑے میں لگایا مسلم شریف پڑھانے جا رہا ہوں ہمارے جیسا ہوتا کوئی تو ہم تو اس کو بدتمیز کرتے حضرت کھڑے سب جی بھائی کہاں جا رہے بھائی یوں یہاں ادھر جا رہا اپنی کوئی شان نہیں جتائی سنو اللہ کے پیارے نے بھی صلی اللہ نے فرمایا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ سے تازہ کر لیا کرو اچھا تو دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول لا پڑھے میں آپ بھی پڑھو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیو اچھا جمع چلی گئی حضرت دار دارالحدیث میں کا حضرت کے بیٹھنے کے لیے سینکڑوں رہا لطیفے بھی بہت سنا کرتے تھے حضرت فرمایا آج تو مسلمان ہو کے آیا ہوں اب سارے حیران ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہو گیا جماعت کے لوگ ملے انہوں نے مجھ کو کلمہ پڑھوایا اور میں مسلمان ہو اسی لیے میں کہتا کرتے تھے کہ لوگوں کو پہچان اور ابھی کی بات میرے ساتھ پندرہ دن پہلے ہمارا سفر ہوا تھا میوات میں قرآن کا جوڑ تھا وہ ایک عالم لیکن بہت سادے رومال لپٹا ہوا کپڑے بھی ایسے میلے کچھ میوات والوں کے جیسے ہوتے بیچارے ان کی کوئی شان نہیں ایک آدمی ہمارے ساتھ بھی تھا اس مجلس میں تھا اس نے ذرا ہاں جیسے بات لوگ کہتے وہی کہ دل ڈول تو بہت اور شان اور کر سور یا صحیح تھی وہ اس قسم کا تھا وہ بیٹھا ہوا تو ہم آپس میں باتیں کرے تھے کچھ پوچھ رہے تھے تو ان مول صاحب نے کچھ کہا تو اس نے کہا اے بابا اے بابا تم کو پتا نہیں چپ رہو بالکل وہ ان کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑا تو جو آدمی جتنا پڑا ہوتا ہے اندر اس کی توازن اتنی ہی ہوتی ہے جتنا تم اس کو چھوٹا کرو وہ اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ چھوٹا سمجھتا ہے پھر آگے کچھ بات ہوئی کوئی مسئلے کی بات آئی تو اس نے ان سے پوچھو آپ عالم ہو اب وہ مجبور ہو گئے کہ ہاں بھائی میں عالم اس کے بعد پھر اس نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے یہاں کی مجلسیں سے حضرت مفتی محمود صاحب ریب اللہ علیہ کے یہاں کی مجلسیں سے اور حضرت مدنی حضرت شیخ الہند صاحب اور ان کے خدا ان کی جو مجلسیں بیان کرنی شروع کی تو یہ تو ڈھیر ہو گیا کہ نہیں کا یہ بڑا آدمی اسی لیے حضرت شیخ شاہی رحمتہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے فارسی میں ہر بے شارہ گما ببور ہر بے شارہ گما مبور کے خالص شاید کے ملیں گے خفتہ باشد یہ جو جنگلوں میں جھاڑیاں ہوتی نا ہر جھاڑی کو خالی مت سمجھو ہو سکتا ہے کسی جھاڑی میں کوئی شیر چھپا ہوا ہو ہر ایک کو ایک بھاؤ مت تو لو دیکھنے میں سیدھا سادہ ہے اور اندر سے بھرا ہوا ہے اللہ کا تعلق ہے توازو ہے اور علم فضل سے بھرا ہوا ہے اور ایک تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ اندر سے کھوکھلے اور شان ایسی کے چشمہ ہر وقت لوگ دیکھتے رہے کہ مولی صاحب کا چشمہ کتنے کا ہوگا اندر سے کھوکھلے جانتے کچھ ہے نہیں بڑوں کی بات ہی اور اسی لیے دوستو یاد رکھنا یہ جو بڑوں کی صحبت ہے نا بزرگوں کی صحبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کسی آدمی کو سمجھنا ہو کس خمیر کا ہے کس ضمیر کا ہے اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی اٹھک بیٹھک دیکھو وہ کہاں بیٹھتا ہے کن کے یہاں اس کی طبیعت لگتی ہے عجیب بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں ہمس پہنچ کر اپنے صاحبزادے پر حکم دیا کہ بیٹا شہر میں جتنے ہنڈے بدماش ہیں شہر میں جتنے ہنڈے بدماش ہیں ان کی لسٹ بنا کے لاؤ وہ لسٹ بنا کر لائے لسٹ دیکھی تمہارا نام تو ہے نہیں کہیں اس میں تمہارا نام تم ان کو کیسے جانتے ہو تم انہی میں سے ہو جبھی تو ان کو جانتے ہو ابا معاف کر دو ابا معاف کر دو اب معاف کر دو جب ہندس پہنچے تو شہر کی سو سو کہتے کیا شہر بنا جو دیوار ہوتی ہے شہر کے اوپر اس کے اوپر بیٹھے اور شہر والوں کو بلا کے کہا کہ یہاں آؤ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو آپ وضو کیسے کیا کرتے تھے میں تمہیں وہ سکھاؤں دکھا کر تو لوگوں کو پہچاننا اور موقع کے مطابق بات کرنا یہ صحبت سے آتا ہے ماحول سے آتا ہے یہ قبضے جماعت کبر جماعت کو میں لگا رکھی ہے اصل کو ماحول بنانا ہے ایمان اسی لیے ہمارا حل کیا ہوتا ہے جب ہم مسجدوں میں ہوتے ہیں ذکر کا ماحول ہے تو ذکر کرتے ہیں تلاوت کا ماحول ہے تو تلاوت کرتے ہیں اور جو بھی کوئی واضح میں صحت ہوتی ہے تو اس کا ایک طبیعت پر اثر ہوتا ہے لیکن جب باہر جاتے ہیں ایسے مانوتا جس کہیں گئے نہیں اسی لیے کہتے ہیں لیے مسجد والا سارا ماحول گلیوں گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں گھروں میں منتقل ہو جائے کہ اب جہاں رہیں گے اس کو ماحول ملے گا بچوں کو عورتوں کو مردوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو جب کوئی ماحول ملے گا تو وہ زندگی آئے گی تو اصل میں نے آج کیا کہ امت کی دونوں بنیادیں بدل گئی جڑنے کی جگہ بھی بدل گئی اور جڑنے کے عنوان بھی بدل گئے یہ جو کہتے ہیں مسجد وار جماعت مسجد میں وقت دو اور ڈھائی گھنٹے دو اور تھوڑا سا ہوتا اپنے آپ کو وہ اس کے لیے کیا ہو جاؤ ہمارا تعلق اور ہمارا کنیکشن باقی رہے مسجد سے اب جب جیسے ڈھائی گھنٹے مانگتے ہیں ڈھائی گھنٹے کیا چوبیس گھنٹے کا دسواں حصہ ڈھائی گھنٹے اب باقی تو ہمارے پاس ساڑھے اکیس گھنٹے ساڑھے اکیس گھنٹے میں بہت سارے کام ہو سارے کرو لیکن جب مسجد والے ماحول سے جاؤ گے تو ان سارے اکیس گھنٹوں میں بھی ان احمد کے اثرات ہوں گے اللہ کا دھیان ہوگا آخرت کا فکر ہوگا خدا رسول کی بات کی عظمت ہوگی سنتوں کا اہتمام ہوگا کیسے زندگی تو وہ ہے اور جب ہر مسجد مسجد نبوی کے نمونے پر آئے تو یہ مسجد والے اب جیسے ہماری مسجد میں ہماری کالونی کے جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کی نالج کتنی الگ الگ ہے کوئی کارخانے والا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی وکیل ہے کوئی بیرسٹر ہے کوئی جج ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی فلانا ہے کوئی سب کی نالج الگ ہے سب یہاں اور سب یہاں کی چیزیں لے کے اپنے یہاں جائیں گے تو ان کے ہاتھوں اس کالونی کا جو ماحول بنے گا سب کا ایمانی ماحول ہر ایک کو اللہ کا ڈر ہر ایک کو آخرت کا فکر ہر ایک شرکتوں کا پابند اصل ماحول بنانا ہے اور ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا خیر محنت حدیث پڑھی تھی نما مسلم آخری اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کتنے پہلو کھول دی ایک تو یہ کہ تمہیں میری والی تعلیمات کی ہر حال میں ضرورت ہے اس کے بغیر تمہاری زندگی زندگی ایک دوسرے اپنے مسائل کے حل کرنے کو جتنی چاہے دنیا اکٹھی کر لو جیسے پیاس بجھانے کے لیے جتنے چاہے شربت اور جتنا چاہے ٹھنڈا پی لو پیاس تو بجھے گی سادے پانی سے مسئلے حل کرنے کے لیے جتنی چاہے دوڑ لگا لو مخلوق کی طرف اور جتنی چاہے دنیا جمع کر لو مسئلے تو تمہارے حل کریں گے اللہ پاک اور اس کے یہاں جو ضابطہ ہے وہ میری والی شریعت ہے میری والی شہر کے بہت دھیان رکھتا ہے تو اپنے پانی کی تیسری صفت یہ ہے کہ جتنا چاہے آدمی تندرست تندرستانہ ہو کبھی جیسے دست لگ جاتے ہیں تو جسم سے پانی نکلتا ہے دستوں کے ذریعے لوز موشن جس کو کہتے ہیں کہ دستوں کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے اب گٹا کٹتا آدمی آنکھوں کے سامنے اندھیرا بولنا چاہتا ہے تو بول بکھر جاتے ہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا ارے بھائی کیا ہوا بھائی کل کو دس پندرہ ایک ساتھ دس لگ گئے اور اس کی وجہ سے مل جائے کہ کیا نکلتا ہے دستوں میں یہ پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے کہ تم جیتتے چاہے جیتتے چاہے جو چاہے ہو جتنے چاہو اور جیسے چاہو اور جتنے جو کچھ تم بھی ہو جو کچھ تم ہو تمہاری زندگی کے جس شعبے سے میری والی شریعت اور میری والی سنتیں نکل جائیں گی پھر تمہارے بول بکھر جائیں گے تمہاری آواز میں کوئی جان نہیں ہوگی آج بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ تم کیا لے کے گئے لوگوں کے پاس تمہارے قدم نہیں اٹھ سکیں گے تمہاری آوازوں میں جان نہیں ہوگی اور پھر تمہیں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آئے گا چاروں طرف اندھیرا نظر آئے گا جانے تو کہاں جائے اس در سے بھی ٹھکرائے گئے اس در سے بھی ٹھکرائے گئے انہوں نے بھی کوئی نہیں سنی اور یہ بھی کچھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کچھ ہماری بات کہ پھر تو ہر در سے ٹھوک ہی چھوڑے اس لیے میرے بزرگوں میں نے آج کیا کہ اصل اپنی حیثیت سمجھ لی ہم کون ہیں کہاں ہیں اور کیوں ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بندے ہونے کے ناطے بندگی زندگی کا مقصد ہے امتی ہونے کے ناطے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے نائب اور نمائندے ہیں کہ ہماری گھریلو کاروباری سماجی انفرادی اجتماعی زندگی خود تعارف کروا رہی ہو کہ یہ محمدی ہم نبی کے نئی ہیں نبی کے امتی ہیں نبی کے نمائندے ہمارے گھروں کی تقریبات ہماری شادیاں اور ہمارا کھانا کمانا ہماری شکل شکل لوگ اس کہ بھائی یہ محمدی کہ ان کے نبی نے ان کو یہ ادائیں دی ہیں ان کے نبی نے ان کے یہ اصول اور یہ ضابطے دیے ہیں یہ طریقے دیے ہیں کہ ہم اس کو اپنا رہے ہوں اور اس سے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا تعلق ہو کہ جب ہماری ذاتی زندگی حضور کے نمونے پر مسجدیں مسجد ضروری کے نمونے پر جماعتیں آ رہی ہیں جماعتیں جا رہی ہے تعلیم پہلتے لگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور ہمدردی ساتھ ایک دوسرے کے کام آنا یہ ساری تعلیم ہو رہی ہے اسی کو لے کے گھروں میں لوگ جا رہے ہیں تو ان گھروں میں تیس پوری کالونی میں جتنے گھر ہیں گاؤں میں اور بستی میں جتنے گھر ہیں ہر جگہ مسجد والی سوگاتیں جا رہی ہے تو ان کی تیسری چیز جو نمونے کی ہے وہ مدینہ منورہ والوں کی زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوم ہیں حضور کی ذات نمونہ حضور کی مسجد نمونہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک اور وہاں والوں کی آپ کے زمانے کے لوگوں کی زندگی کی وہ نمونہ اصل اصل امت کو دوبارہ اپنی محنت کے راستے اس پر آنا ہے کہ جب بھی جون سا گاؤں جون سا خاندان جون سا علاقہ جون سی برادری ان تین نمونوں پر آئے گی تو جو رحمتیں جو مددیں جو برکتیں جو تائیدیں جو حفاظتیں جو امن و امان جو ان کے ساتھ تھا اس لیے کہ اللہ رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو دوسرا خطبہ دیا تھا آج کے موقع پر اس پہ آپ نے فرمایا لا فضل عربی الا بالله کسی عرب کو عجم پر کسی عجم کو عرب پر کسی سفید رنگ والے کو کالے کالے رنگ والے پر کسی کالے رنگ والے کو سفید کسی کو کسی پر کوئی فضلت نہیں اللہ جس میں جتنا اللہ کا خوف جس میں جتنی پرہیزگاری جس میں جتنی شریعت سنت کی پابندی جس میں جتنی اچھی صفات وہ اس کا مقام اللہ کے یہاں بنائے گی اور جس کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں پھر اس کی محبوبیت خدا باپ دلوں میں ڈالتے ہیں جب تعلیم کی جب کاشکار کی مزدور کارخانہ دار کی جب ہر ایک اس پر آئے گا تو دنیا ہی لوگوں کے لیے رش کے جنت بن جائے گی اس وقت میں تو دنیا جہنم پیدا بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے اپنے گھر بھی یہاں تک کہ ماں باپ کے لیے اولاد اولاد کے لیے ماں باپ بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی اڑوسی پڑوسی چھوٹے بڑے ہر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے اندر وہ صفات نہیں حسر چینا بوجھ یہ اپنی ساتھ گندگیاں لاتی کہ پھر ان گندگیوں یہ سوچ بھی گندی نظر بھی گندی خیال بھی گندا اور جو وسو سے آتے ہیں وہ بھی گندے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اسی لیے تعالیٰ شاہ نے یہ جو ہمیں اس وقت میں میں نے پچھلی مطلب عرض کیا تھا دعوت تعلیم اور نفس یہ تین چیزیں صلی اللہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے تینوں کا پورا پتا کیا اس کے نتیجے میں صحابہ کی پوری جماعت بنی جو ہر ایک اس رنگ میں رکھا ہوا تھا اللہ نوازوں نے اس صدی میں ہم پر کرم فرما اجتماعی طور پر امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں ایمان ہر ایک اپنا تعلق اللہ سے بنانے والا اپنے اندر کی گندگیوں سے تو وہ استفاد کر کے اپنے حساب پر بات صاف کرنے والا یہ تینوں چیزیں اللہ نے ہمیں مدارس اس وقت میں جو ہمارے یہاں ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کی دنیا میں کبھی نہیں ہے مشاعر علمات ان کی صحبت ان کی تربیت جو یہاں دنیا میں دیکھ رہی ہے دعوت کی ہے محنت آپ اگر نظام الدین آئے اور بہت سے آپ کے جاتے ایسے آتے تھے ماشاء اللہ زمانوں میں دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے اور کیسے کیسے آتی ہے نہیں میں نے آپ لوگوں کو سنایا نہیں سنایا کہ ہیتی ہیتی ہیتی جہاں بھی زلزلہ آیا ہے پچھلے دنوں میں امریکہ بہت زبردست میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے سال لگا رہے تھے کینیڈا وہ آئے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ایک تین ساتھی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بولے ہم تو یہاں اسی لیے پڑھے ہیں اور کا کے لیے پڑھے بلا لو وہ آئے ایک بڑے میں آدمی دو جوان کہا کہ یہ تو دونوں ہیں باپ بیٹے فرانس کے اور یہ ہیں اب رہتے ہیں فرانس میں لیکن اصل ہیں ہندی کے بیٹے ایک دم سے وہ مطلب اچھا میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو یہاں ہو تو والدین وغیرہ آپ بھائی بہن کیونکہ کہاں والد صاحب وہاں ہیں نے کہا تم نے کوئی خیر خبر لی فون وغیرہ دیا ہاں میری بات ہوئی والد صاحب سے بات ہوئی الحمد اس نے عجیب بات کری کہ جس وقت وہ زلزلہ آیا تو میرے والد صاحب مسجد میں وہ مسجد والد صاحب وہ تو بالکل صحیح اور باقی ساری جاتی بہت زبردست قسم کا جدو پھر اس سے آگے بھی اس نے بات سنائی میرے والد صاحب پادری تھے اور ان کے ہاتھ کو نہیں کتنے کہاں کہاں ان کی اپنی لائف میں گئے لیکن میرے والد صاحب کو وہ سارا کرتے ہوئے ہر وقت خیال یہ تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے صحیح کی مجھے تلاش ہونی تھی کہنے لگا کہ وہاں جو گرجا گئے تھے اس کے برابر میں ایک بلڈنگ ہے کہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ بلڈنگ میں چلے جاتے تھے کبھی کبھی تو مہینہ مہینہ بھر اس میں اکیلے اور بہت فکر کے اللہ کی شان وہ تو یاد رکھنا دوستوں ہماری اردو میں مسل ہے جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے جب اللہ پاک کو کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے اسباب بھی جمع کر دیتے ہیں کوئی کسی کل اسباب کیونکہ ایک دن وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق کچھ گھر میں تھے اچانک آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی آدمی نہیں آواز کہاں سے اس کے بعد انہوں نے وہاں سے تو نکلا تو پتہ نکال اسٹڈی نہیں کرتا رہتا تو وہ پڑھتے پڑھتے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اسلام کا بنیادی کلمہ یہ ہے اور اسلام ہو اس دن کے میرے والد صاحب مسلمان ہو گئے اور وہی مسجد میں مسجد تو اللہ کا گھر ہے جو آئے گا وہ اللہ کی میں رہے گا وہ پچھلے دنوں اپنے یہاں یہ جو ہوا تھا عثمان عثمان آباد عثمان آباد میں اس کے برابر میں ہے چلیے عجیب بات مسجد میں جماعت تھی سو رہی تھی رات میں زبردست قسم کا تو کیا صبح کو نکلنا چاہا مسجد کا دروازہ کھولنا چاہا تو مسجد کے دروازے پر ڈر کے ڈھیر تھے کھل نہیں سکا تو نے کہا کہ ادھر نکلا جو کھڑکیاں ادھر سے نکلے تو وہ کھڑکی ذرا اونچائی پر تھی وہ کھول کے نکلے تو باہر باہر جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں سارا کام کر یہ مسجد اور یہ جماعت اللہ کی شان یہ لوگ جب جمع یہ گش کے لیے نکلے تھے اس سے پہلے گش کے لیے نکلے تھے تو ہوتے ہیں کچھ لوگ تم اس وقت یہ سوچیے کیا ضرورت بجائے بات سننے کی یا نہ سننے تو کم سے کم آدمی ادب سے احترام سے کسی سے تو یہ تو آنے پہ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ وقت جو بھی پریشانی ہو ہر پریشانی کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں ہے کیا آپ کی والی سنت زندہ ہو آپ کی والی شریعت زندہ ہو یہ اس کی ایک سادہ سا محنت ہے کہ ہر مسلمان میں دین سیکھنے کی رغبت شوق اور وہ اس کی زندگی شریعت سنت پر آ جائے اس کی ایک محنت ہے ہم تو اس کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو اللہ کی شان ہو تو پورے ہٹ محفوظ مسجد بھی محفوظ اور بہت سارے اس لیے میں دوستوں میں تو یاد کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق مسجد سے بڑھے اور ہمارے جمع ہونے کی عنوانات یہ جو ادھر ادھر کی آج پارٹی ہے آج پکنک ہے آج کیا ہے وہ ہوا خوری ہے آج کچھ یوں ہے وہ ہے ہمارے کیا کیا کہتے ہیں اصل ہماری یہ اللہ پاک ہمیں اپنا صحیح تعلق نصیب فرما اور پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہم جو کچھ بعد میں ہیں اللہ کے بندے اور نبی کی امتی پہلے ہیں اس لائن سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ اس کو پورا کرنے والا بنائے اب آپ جو کہو گے کہ میری شرط تشکیل تو نہیں کرو گے واہ واہ ایک آدمی کو اونٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق تھا کئی گھوڑے پر بیٹھے سائیکل پر بیٹھے ٹائر میں بیٹھے اور فور ویلر میں بھی بیٹھے اور مسجد میں بھی بیٹھے اور امبالا میں بھی بیٹھے اور وہ وہ آج کل جو لمبی چوڑی آتی اس میں بھی بیٹھے یا اونٹ پر کبھی نہیں بیٹھے کہنے لگے ہم اونٹ پر بیٹھیں گے کیا کہنے لگے کہنے لگے ہم اونٹ پہ بیٹھیں گے ہم نے کہا شوق سے کہنے لگے کوہان کا ڈر ہے اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا کہ وہ کہیں چلتے چلتے یوں ہلتا ہے تو اگر وہ لگے اور نیچے آ گئے تو کہنے لگے ہم اونٹ پہ بیٹھیں گے ہم نے کہا شوق سے کہنے لگے کوہان کا ڈر ہے ہم نے کہا کوہان تو ہوگی اونٹ اور کوہن نہ ہو مجلس اور تشکیل نہ ہو ہم نے ہم نے کہا آج ہم میں جائیں گے ہم نے کہا شوق سے کہنے لگے تشکیل کا ڈر ہے ہم نے کہا تشکیل تو تشکیل تو یعنی ارے بھائی کوہان ہوگی تو تشکیل بھی ہوگی اب تشکیل تو ہر مسلمان کی قرآن حدیث خدا رسول کو کر چکے ہیں خدا کرے خدا کرے ہمارے دل روشن ہو ہمارے دماغ روشن ہو اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہو اگر سب کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آخر دین کا بھی تو کوئی حق ہے خدا رسول کا بھی کوئی حق ہے اور یہ آپ رات دیکھتے ہو کہ آدمی جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے تو انتہائی مشغولی میں بھی وقت نکل آتا ہے جیسے ریل میں کبھی جاتے ہیں تو چار آدمی کی سیٹ ہوتی ہے پانچ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی چل پڑی ایک آدمی چڑھا اس نے بیٹھے بیٹھے ارے آ جاؤ کہاں آ جاؤ چار کے بجائے پانچ کے بیٹھ تم آ تو جاؤ کہاں آ جاؤ چار کی سیٹ پانچ بیٹھے تم آ تو جاؤ اس کو بلا لیا بھائی صاحب بھائی صاحب ذرا میاں تم ذرا دو کو آگے کیا دو کو پیچھے کیا چھجے اچھا، کی جگہ نکل آئی کیوں اپنا ہے اپنا ہے اور چار کی سیٹیں ہیں تین بیٹھے ہیں اب ایک پرایا آدمی کوئی آیا جس کی جان پہچان نہیں اجنبی ہے اس نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے لیے تو ہوگی میں بیٹھ سکتا ہوں نہیں وہ ذرا نیچے گئے ہیں زبردستی جھوٹ ٹوپی اتار کے یا جیب میں سے مال نکال کے رکھ دیں گے اس کو نہیں بیٹھنے دینا کیوں اپنا نہیں ہے بھائی اور دن کی محنت کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو آپ جتنے چاہیں مشہور آپ جتنے چاہیں مصروف اور آپ جتنے چاہیں آپ کی زبان میں بزی کیا کیا کہتے کہتے ہیں ہیں سوئم سو مچ خالی بزی نہیں سو مچ پی سی تم جیتتے چاہے اگر دن اور دن کی محنت کو اپنی سمجھتے ہو تو ٹائم ٹیبل میں اس کو لانا پڑے گا اور نہیں سو مچ چکی سی کب مارتے رہیں گے مسجد میں نہیں آئیں گے ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں گے لیکن تصویر کی توفیق نہیں ہوگی ان کے گھر بھی جائیں گے ان کے گھر بھی جائیں گے ان سے بھی ملیں گے اور اگر یوں کہیں کہ بھائی روزانہ کی ملاقات میں تھوڑی دیر کا وقت کر لو یہ وقت ایسا ہے کہ وہ ہو سوری سوری ایک ایسی ہے ہم نے دیکھا وہاں امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں جس کو جو چاہے کرنا ہو کر لو اور سوری سوری کے بعد پھر کچھ نہیں تو لوگ سوری بہت سیکھ گئے ہیں اور سوری تو کوئی کچھ لیکن اپنے دل سے پوچھو اس تخت البک والا افتا کل اپنے دل سے پوچھو کہ اس محنت سے بھاگ بھاگنے کی تدبیریں کر رہے ہیں یا واقعی کوئی ایسی جگہ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے تمہاری بھی حفاظت فرمائے اس لیے میری درخواست ہے میں نام نہیں لکھوں گا اور میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا لیکن سینوں میں دل رکھتے ہو اور دل تمہارے بیدار ہیں دل تمہارے زندہ ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود اپنے ٹائم ٹیبل میں کس کو کتنا وقت دینا اس دین کی محنت کو کتنا وقت دینا اس کے لیے اپنے آپ کو خود تیار کر سبحان آپ تو نہیں دیتے غلطی کرے تو لفا نہیں دیتے ہاں جی الله الرجيم بسم الله الرحمن مال کی اور عمر سے متعلق ہر چیز کی ہر شخص جیسے پوری پوری ہمارے تمام دوستوں کو بے انتہا جیسے کس کا چونسا انفرادی اجتماعی گھریلو کاروباری سماجی جس طرح کا مسئلہ ہو اے اللہ ہر ایک پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ جو ناجائز سے کا معمول ہے عاقل کے ساتھ ان کی معاشرت کے لیے سے براہ کرنا ہے کہ ان کے پیدا مسلمان جو مقروض ہیں ان کے قدروں کی ادائیگی جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اچھے سالے رشتے اور ان کی بہترین تربیت فرما اس بچے کے حق میں قرآن قبول فرما اس کے حق میں اس کے ماں باپ کے حق میں اس کے خاندانوں کے حق میں اے اللہ اور جتنے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کے لیے قبول فرما دے سب کے حق میں قبول فرما دے ان کے لیے آسان فرما دے اے اللہ اے اللہ ان کو ان کے ماں باپ کو ان کے اساتذہ کو اور جس مدد سے کا تعلق سب کو اپنے کرم سے رحمتوں مددوں نصرتوں میں اپنے کرم سے قدم قدم نصرت فرما قرآن کی پرکاش سے اس اس کے کے انوارات سے سے احکامات اور اس کی باتی زندگی سے بھرپور حصہ حاصل کرنا تیرے جن بندے بندیوں نے ہم سے جو عام نے کہا ہے کہتے رہتے ہیں یا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہنا سیکھے ہو یا پہلے کبھی کہا ہو ہر ایک جائز تمنا کر بیماروں کو شفائے جامع حاصل نصیب کرنا مسافروں کے سفر کو آسان کرنا پیچھے ہر چیز پر خلیفہ سفر میں مسافر ہو جا ایسا قدم قدم پر نصرت کرنا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بدل قدم سے قبول کرنا وہ تمام خیر و خوبیاں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ایسا ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی پوری امت کے ایک ایک فرد کو پورا پورا مسلم جن ملام آفتوں عربی سماوی داخلی خاطی کسی سے آپ کو پناہ چاہیے اس سے پوری کوئی اپنی جن کا آگے کو لے لے بنا دنیا حسن مولانا محمد آپ نے باریک سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين